حزیل بن شرابیل کہتے ہیں کہ ابو موسا اور سلمان بن ربیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے بیٹی پوتی اور حقیقی بہن کی میراث کے بارے میں پوچھا ان دونوں نے جواب دیا بیٹی کو آدھی میراث اور حقیقی بہن کو باقی حصہ ملے گا انہوں نے اس آدمی سے یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو وہ بھی ہماری طرح جواب دیں گے وہ آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان سے مسئلہ بیان کیا اور ابو موسا اور سلمان بن ربیہ نے جو کہا تھا اسے بھی بتایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں بھی ویسا ہی جواب دوں تب تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ نہ رہا میں اس سلسلے میں اسی طرح فیصلہ کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا بیٹی کو آدھا ملے گا پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا تاکہ بیٹیوں کا مکمل حصہ دو تہائی پورا ہو جائے اور باقی حصہ بہن کو ملے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ترانوے یہ حدیث صحیح ہے